حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں کپڑا یعنی تولیہ وغیرہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور جسم پر ہاتھ کے ساتھ پانی چھاڑنے لگے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو سڑسٹھ